تعالی علیہ وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا کے انسانوں کا علم مشاہدے کا ہے جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں اس سے جو سمجھتے ہیں وہ علم بنتا ہے جو سامنے نہیں جو سنتے نہیں جو دیکھتے نہیں جو سمجھتے نہیں وہ جہالت بن جاتا ہے کائنات اور اس کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں یہ اپنے اندر کچھ تاثیر رکھتی ہیں اچھی اور بری نفع اور نقصان کی انہیں کو دیکھ کر انسان کا علم بنتا ہے اس سے ایک یقین اور اس سے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے وہ آج کے سارے علم کا نچوڑ اور سارے تجربات کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی کے بننے اور بگڑنا کا تعلق یہ انسان کے مال کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ہے دنیا زیادہ ہوگی تمہارے حالات اچھے پیسہ زیادہ ہوگا تمہاری عزت زیادہ پیسہ نہیں ہوگا تم ذلیل پیسہ کوئی نہیں ہوگا تم فقیر اسباب نہیں ہوں گے تمہاری ضرورتیں ٹوٹتی رہیں گی تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا یہ ساری دنیا کے علم کا اس وقت یہ نچوڑ ہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے مال نہیں کچھ بھی نہیں مال ہے تو رشتہ دار ہیں دولت ہے تو سلام ہے دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک سوچ ساری دنیا کے انسانوں کے اندر پیدا ہوئی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی موجود ہے کہ ایک آدمی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا جب وہ پیسہ آتا ہے تو لوگ اس کو سلام کرتے ہیں ایک آدمی کو مرتے ہوئے کا حال کوئی نہیں پوچھتا جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو فرشی سلام شروع ہو جاتے ہیں جھنڈے والی گاڑیاں اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں وہ جب فقیر ہوتا ہے تو اپنا بھائی بھی نہیں پوچھتا اور جب وہ مالدار ہوتا ہے تو چاروں طرف سے لوگ کھچ کھچ کے آتے ہیں تو لہذا نظر نے دیکھا کان نے سنا تو دماغ اور دل بولے پیسہ آیا تو عزت آئی پیسہ نہ ہوتا تو کوئی اس کے پاس آتا دولت آئی تو سلام ہوئے دولت نہ ہوتی تو کوئی اس سے سلام کرتا لہذا مشاہدہ بھی یہی ہے تجربہ بھی یہی ہے لہذا سوچ بھی یہی بن گئی کہ مال پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے یہ ذہن جب بنتا ہے تو اس پر پھر ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں یہ معاشرہ یہ قوم یہ فرد یہ پھر مال کے کمانے میں یہ نہیں دیکھے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے سود کیا ہے تجارت کیا ہے کھوٹ اور ملاوٹ کیا ہے اور کھرا کیا ہے یہ ان کے لیے ساری پابندیاں بیکار یہ تعبیرات ان کے لیے بے اثر انہیں پیسہ چاہیے یہ آج کے سارے بڑے تاجر مجھے کئی دفعہ مجھ سے براہ راست بات کر چکے ہیں سود کے بغیر کام کیسے چلے گا مسلمان تاجر کہہ رہا ہے سود کے بغیر تجارت کیسے ہوگی ایک نے تو اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا مجھ سے میں نے تاجروں میں بیان کیا تو ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا اگر سود نہ ہوتا تو تمہاری کپاس کون خریدتا یہ اتنا بڑا بول کیسے بول رہا ہے یہ اس کے پیچھے ایک سو سال کی محنت ہے جس نے یہ ذہن راسخ کر دیا ہے کہ دولت سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں لہذا ایک مسلمان تاجر بھی آرام سے کہہ رہا ہے سوت کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے اور ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے سوت کے بغیر کام نہیں چلتا ہے تو یہ پیچھے سوچ ایک ذہن پھر اس کے ساتھ علم اور مشاہدہ اور تجربہ اب ساری زندگی کا دھارا اس رخ پر چل رہا ہے کہ ہم نے مال بنانا ہے سچ سے آئے جھوٹ سے آئے ملاوٹ سے آئے انامی بانڈ سے آئے وہ سے آئے وہ سٹے سے آئے وہ رشوت سے آئے کسی کی جیب کاٹ کے آئے کسی پر ظلم کر کے آئے کسی کا حق مار کے دبا کے آئے جھوٹے کاغذ بنا کر زمینیں اپنے نام لگانے سے آئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیا یہ اللہ کو نہیں جاننے والے کیا یہ جنت کو نہیں مانتے کیا یہ جہنم کو نہیں مانتے کیا یہ رسالت کا اقرار نہیں کرتے کیا یہ قرآن کو آخری قرآن کتاب نہیں سمجھتے کیا یہ مرنے کا یقین نہیں رکھتے کیا ان کو جزا سزا کی خبر نہیں ہے ہے ہے لیکن ایسے اڑی اڑی خبریں ہیں دھندلائے دھندلائے نقشے ہیں اور بھولی بسری داستانیں ہیں ان کے سامنے ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس ذہن نے دنیا کے مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی اپنی کمائیوں میں اور اپنی زندگی میں ایسا کر دیا کہ جیسے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی ضابطہ ہے نہ اوپر کوئی جنت اور جہنم ہے اور نہ کوئی جزا و سزا ہے اور نہ کوئی ترازو عدل ہے اور نہ کوئی عدالت قائم کرنے والا ہے جو کو الگ کرے گا کھوٹے کو الگ کرے گا زانی کو الگ کرے گا پاک دامن کو الگ کرے گا جھوٹے کو الگ کرے گا سچے کو الگ کرے گا تاجر کو الگ کرے گا سود والے کو الگ کرے گا حلال کمانے کو الگ کرے گا رشوت کھانے والے اور سٹا جوا کے بازار گرم کرنے والے کو الگ کرے گا جو عادل کو الگ کرے گا اور ظالم کو الگ کرے گا یہ ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ہونا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے کہ یہاں وہ ہو جو ہم جو ہونا چاہیے یہاں وہ ہوگا ہاں؟ جو امتحان میں ہوتا ہے کہ کوئی غلط پرچہ حل کرے گا کوئی صحیح کرے گا کوئی پورا حل کرے گا کوئی ایک سوال بھی حل نہیں کرے گا یہ امتحان ہے امتحان یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے یہ نتیجے کی جگہ ہوتی تو آپ نبیوں کے سر پہ آرے نہ چل جاتے کا فہا یاد رحمت رب کا آبد زکریہ زکریہ کون زکریہ کون زکریہ جس کا قرآن یہ ذکر کرے اس شان سے کرے ساری کائنات میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا زکریہ باپ یا یا بیٹا باپ اور بیٹا برابر سلیمان داود بھی باپ بیٹھا ہے داود سے اللہ نے بات کی ہے سلیمان سے نہیں کی ابراہیم بھی ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب یہ سارے باپ بیٹا پوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم سے بات کی ہے اسماعیل سے نہیں اسحاق سے نہیں یعقوب سے نہیں یوسف سے نہیں یہ صرف دو باپ بیٹا ہیں ایک زکریہ ہے ایک یحییٰ ہے جن سے قرآن نے خطاب کیا ہے اور اللہ نے یہ شرف بخشا یا زکریہ یہ شرف بخشا یا یحییٰ کافہا یا عین صوت کون ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذنادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیہ وانی خفت المبالی من ورائی وکانت امراتی عاقرہ من من آل رب زکر یہ پہلے زکریہ کی دعا پھر زکریہ سے میرے اللہ کا کلام اور خطاب یا زکریہ تیری باتیں پہنچ گئیں پہنچ گیا تیرا نوحہ تیرا تیرا دکھ بھرا افسانہ پہنچا ہے میرے پاس میں تیری دعا قبول کرتا ہوں نبشر پہ غلام بیٹے کی دعا مانگی تھی اللہ نے کہا ہو گیا اسم ہو یا نام بھی رکھ دیا لمنا جا اللہ قبل و میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا تیرے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں یا پھر پھر وہ حیران ہو گئے انا یقون غلام مجھے بیٹا ہو جائے گا وکانت امراتی تھی میری عورت جوانی میں بانج تھی بڑھاپے میں کیسے ہوگا جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہ تھی اب بڑھاپا بھی ساتھ ہو گیا کیسے ہوگا کیسے ہوگا وقد بلخ تو منل کی میں جوانی میں میں جوانی میں میری طاقت تھی بچہ نہ ہوا اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اب کیسے ہوگا پالا غلط پالا رب کہو والے وقد خلقتك من قبل ولم کا اے ابراہیم اے, زکریہ تمہیں تو پیدا کیا تھا تمہیں نہیں پیدا کیا تھا جیسے تمہیں پیدا کیا تیرا بیٹا بھی تیرا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا تو اس کی فکر نہ کر پھر وہ کہنے گئے جیسے تسلی نہ مجھے کوئی تسلی تو دو مجھے کوئی نشانی تو بتا کہ واقعی حمل ٹھہر گیا تو کہا تو اللہ تو ہے جس رات حمل ٹھہرے گا اس سے اگلے تین دن تو کسی سے بات نہ کر سکے گا تو حمل ٹھہرا اور زبان بند ہو گئی فاوحا الیہم ان سبحوا و وعشیا اب وہ اشاروں سے بات کر رہے ہیں اللہ کو یاد کرو اللہ کی تسبیح پڑھو پھر اللہ نے بیٹھا دیا پھر وہ پروان چڑھا پھر اللہ نے ان سے کہا یا یحییٰ خذ الكتاب الحكم صبيا وحنانا من وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يجعل جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اللہ کی سلامتی ہو اس پر پیدائش پر وفات پر حیات پر قیامت کے دن اٹھنے پر ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے بابرکت بھی ہے برکتوں والا بھی ہے نافرمان بھی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو صرف ایک جگہ سے یحییٰ اور زکریہ کا قصہ سنایا ہے سارے قرآن میں یہ قصہ بکھرا پڑا ہے یہ ایک جگہ اتنی حیبت اور عظمت سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور یہ زکریہ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ زکریہ علیہ السلام یوں یہودیوں نے سر پہ آرا رکھا اور دو ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا کیا اللہ کی طاقت نہیں تھی کیا اللہ کو قدرت نہیں تھی کیا اللہ اپنے حد نبی کو بچا نہیں سکتا تھا نہیں نہیں یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے یہ عمل کا جہان ہے عمل ان نقم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدن فی دار الحساب ولا عمل آج تم عمل کے جہان میں ہو حساب کوئی نہیں کل تم حساب کے جہان میں جاؤ گے پھر وہاں عمل نہیں ہو سکے گا وہ کل نفسن بیمار کسبت رہی پھر تم اپنے عمل اپنے عمل اپنے عمل کے ہائے ہائے حسار میں آ جاؤ گے گھیرے میں آ جاؤ گے اور تمہاری بدعمالیاں تمہیں پکڑ لیں گی تمہیں چاروں طرف سے وہ نکلنے نہیں دیں گی تم کہو گے میں بھاگوں تو جواب آئے گا این المفر اب نہیں بھاگ سکتے تم کہو گے میں چھپ جاؤں تو جواب آئے گا لا منکم خافیہ اب نہیں چھپ سکتے تم کہو گے میں لڑ کے راہیں بنا لوں تو جواب آئے گا فن فوزو آج نکل کے دکھاؤ لا فزو نہ اللہ سلطان آج تمہیں طاقت نہیں کہ تم نکل کے دکھاؤ جزا سزا کا جہان شروع ہو گیا عمل کا جہان ختم ہو گیا اب یہاں کھرا کھوٹا الگ اليوم ایوہ مجرم آج مجرم اور محرم الگ ہوگا وہ دنیا تھی جہاں زکری علیہ السلام دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے اور وہ دنیا چھی بیٹا باپ کے ساتھ کیا ہوا چیر دیا گیا بیٹے کے ساتھ کیا ہوا یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو زبا کیا جاتا ہے گردن کو الگ کر دیا گیا اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا اتنا عظیم شان نبی اس کا سر تن سے دھڑ سے جدا اور گردن الگ کر دی بکرے کی طرح زبا ولید بن عبد الملک نے دمشق میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد بھی ایک عجوبہ ہے آج بھی قائم ہے اسی پر علیہ السلام اتریں گے اس کے مینار پر اس کی جب بنیادیں کھودی گئیں تو ایک صندوق نکلا صندوق کو جب کھولا گیا بنیادوں سے صندوق نکلا صندوق کو کھولا گیا تو اس پہ ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا اور اس میں سے خون تازہ گر رہا تھا کالی داڑھی حسین چہرہ اوپر تختی لگی ہوئی تھی یاہیا بن زکریہ یہ یاہیا بن زکریہ ہے ہاں یہ دنیا میں ہوا ہے یہ دنیا ہی میں ہوا ہے اسی جہان میں ہوا ہے بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو ماؤں کی جھولیوں میں لٹا کے ذبح کیا گیا اور موس علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ذبح کیا گیا پہلے بھی ذبح کیا بعد میں فوقہم قاہرون جب وہ ناکام ہو گیا اس جنگ وہ اس مقابلے میں جب جادوگروں اور اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر کہا اب میں ان کے بچے پھر ذبح کروں گا ان کی عورتوں کو باندھی بناؤں گا اور انہیں زلیل و خوار کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ان کی قوم کہہ رہی ہے او دینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا تیرے آنے سے پہلے بھی مر رہے تھے تیرے آنے کے بعد بھی مر رہے ہیں تیرے آنے سے پہلے بھی دکھ دیکھے تیرے آنے کے بعد بھی دکھ دیکھے تیرے آنے سے پہلے بھی بچے زبا تیرے آنے کے بعد بھی بچے زبا یہ سب کچھ کیا ہے یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے اللہ وانتم من اللہ اللہ حضر میرے نبی نے فرمایا غور سے سنو عمل کو توشہ بناؤ اور عمل کرتے رہو اور کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو فخر نہ کرو اتراؤ نہیں تکبر میں بھی نہ آؤ جیسے پیسے کا تکبر ہے ایسے ہی مال کا بھی ایک تکبر ہے ایسے ہی عمل کا بھی ایک تکبر ہے نیکی کا بھی ایک تکبر ہے تقوی کا بھی ایک تکبر ہے اگر توازو نہ سیکھی تو یہ تکبر یہ نیکیاں کھا کے چلا جائے گا تو میرے نبی نے کہا کرو اور ڈرو اور کل اللہ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے تو میرے بھائیو یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ جزا سزا کا جہان ہوتا ہے تو تمہارا نبی طائف میں پتھر کھاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا تین میل پتھر پڑے اور کچھ بھی نہ ہوا نہ پہاڑ لرزے نہ زمین کپ کپ آئی نہ آسمان سے کوئی آزاد اترا یہ کیا ہوا تین میل پتھر کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کو پتھر پڑے اور وہ گریں پھر اٹھیں پھر بھاگیں پھر گریں پھر اٹھیں پھر بھاگیں اور پھر گرنا اٹھنا یہ ہو رہا تھا اور مارنے والے طائف کے کفار تھے اور دیکھنے والا رب کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے عہد میں شکست ہو چکی ہے محبوب چچا شہید ہو چکا ہے کون کٹ گیا ناک کاٹ دیا سینہ چیر کے رکھ دیا پیٹ چیر دیا آنتیں نکالی گئیں کلیجہ نکالا گیا چبایا گیا یہ سب کچھ ہو چکا اور بڑے بڑے جان نثار قربان ہو چکے ہیں اور چاروں طرف سے کفار کا خوفناک حملہ ہے چند آدمی تھے جو اس وقت سر دھڑ کی بازی لگا کر کائنات کے صفحے پر ایک نئی تاریخ لکھ رہے تھے عشق و محبت کی ایک داستان لکھی جا رہی تھی قربانی کا لفظ بھی اس دن چھوٹا پڑ گیا تھا ان کی قربانیوں کے سامنے اور ان کی ہائے ہائے میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں کہ چاروں طرف ایک ابو بکر اور اور عمر علی اور سہل بن حنیف اور ابو دجانہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور طلحہ اور زبیر اور عبادہ اور عباد بن بشر اور, یہ چند لوگ تھے جنہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور چاروں طرف سے کفر کی موجیں تھیں جو ٹوٹ کر گرتی تھیں ان میں ایک عورت بھی ہے ان میں ایک عورت بھی ہے ام عمارہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ عبداللہ اور حبیب کے ساتھ اور وہ کہہ رہی ہے اگر اگر میرے نبی پر کوئی آنچ آئی اور تم زندہ رہے تو میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی پہلے خود قربان ہونا پھر تمہارے نبی پر کچھ آئے تو آئے تمہارے ہوتے اگر میرے نبی پر کچھ نقصان آیا تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دودھ بھی معاف نہ کروں گی ایک نئی داستان لکھی آ رہی تھی بے بس ہیں اے ہائے اے ہائے اتنے شاہ سواروں کے باوجود انہوں نے گھیرے کو توڑا اور دو بار عبداللہ بن کمے نے آپ کے ایک سر پہ کیا ایک کندھے پہ کیا سر بھی زخمی کندھا بھی زخمی ایک مہینہ کندھے کا زخم نہیں پھرا نہیں بھرا کا ہوم اند کمیا ایسا زور کا وار کیا کہ لے میری تلوار کا مزہ چکھ میں ہوں کمیا کا بیٹھا عبد اللہ یہ سب میرے اللہ نے دیکھا پھر اسی پر بس نہیں ہوا اتبا بن وقاص نے ایک پتھر اٹھا کے زور سے مارا ہے وہ اس تیزی کے ساتھ سیدھا یہاں آ کے لگا منہ پر یہاں یہاں دائیں بائیں نہیں یہاں لگائے اور آپ سیدھے ایسے گرے پیچھے بالکل سیدھے پیچھے ایک کھڈا تھا اس کا کنارا تھا اس میں جا کے گردن یوں ٹکرائی اور آپ بے ہوش ہو گئے دانت ٹوٹ گئے اور خود لوہے کے خود کی کڑیاں آپ کی گالوں میں گھس گئیں ہوش ہوش میں آئے ہیں تو صحابہ نے روتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں صحابہ نے کہا کم بن گیا ہوں بیڑا بٹ گیا تو ہمارے نبی نے کہا اللہ لا یعلمون اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے ہاں یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یوں پتھر اس کو پتھر پڑتے دان توڑتے کڑیاں گھس کے اندر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے تو ابو بیدا نے پیچھے سے سدا ابو بکر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہر میدان میں تو آگے بڑھ گیا آج پیچھے ہٹ جا یہ کام مجھے کرنے دے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو عبیدہ اور ابو بکر ایک خاندان کے ہیں بنو تئیم دونوں تیمی ہیں ایک خاندان ہے تو ابو بکر نے جب ابو عبیدہ کی قسم سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ابو عبیدہ آگے بڑھ گئے اب ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اور اوپر چہرہ مبارک جس چہرے کی میرے رب نے کھائی میں مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم دیکھو آج وہ چہرہ خون و خون ہے آج وہ چہرہ خون سے رنگین ہے تیرے روشن چہرے قسم سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم آج وہ زلفیں مٹی مٹی ہیں گرد آلودی نہیں غبار آلودی نہیں مٹی مٹی ہیں خون کے چھینٹے ادھر بھی جا چکے ہیں اور انہیں اپنے دانت کے ساتھ ایک کڑی میں دانت پھنسایا اور اس کو کھینچا تو دانت بھی ٹوٹ گیا کڑی بھی نکل آئی پھر دوسری کڑی میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا دانت بھی ٹوٹ گیا کڑی بھی ٹوٹ گئی پھر تیسری میں دانت ڈالا اور اس کو کھینچا دانت بھی ٹوٹ گیا کڑی بھی ٹوٹ گئی پھر چوتھی کڑی میں دانت ڈالا کھینچا دانت کڑی بھی نکل گئی اور دانت بھی ٹوٹ گیا اوپر نیچے کے چار دانت ابو عبیدہ کے ٹوٹ گئے اور کڑیاں نکل گئیں اور آپ کا چہرہ خون خون و ہے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے اور اور اور آئے ہے آہتم آہتم کسے کہتے ہیں جس کے یہ سامنے کے اوپر اور نیچے کے دو دانت اوپر کے دو نیچے کے ٹوٹ جائیں اس کو کہتے ہیں آہتم جب یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو ہونٹ نیچے چلے جاتے ہیں اور چہرے کا کی ساخت خراب ہو جاتی ہے اور حسن میں کمی آ جاتی ہے لیکن ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹنے کے بعد ان کے چہرے کا حسن اور زیادہ ہو گیا اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا کہ دانت ٹوٹنے کے بعد اور حسن بڑھ جائے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے تو دیکھا کہ اب اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو ان کو ہلکے میں لے کر پیچھے ہٹنا شروع کیا پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے اور جب کفار نے زور لگایا ہے تو اب طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور بھاگ دوڑ لگا دی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پہ اٹھایا اور دوڑ لگا دی پیچھے سے قریش نے آ کے پھر گھیرے میں لے لیا تو اللہ کے نبی کو زمین پر بٹھایا اور پیچھے مڑ کر اکیلے طلحہ نے اس پورے حملے کو توڑا ہے اور ان کو پیچھے ہٹایا ہے تو میرے نبی نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب رکھنے تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی تیرے اوپر جنت واجب ہو پھر آپ کو اٹھایا کندھوں پر کمر پر اور پھر دوڑ لگائی اے ہائے نہ زمین نے ایسے منظر دیکھے نہ آسمان نے ایسے نظارے دیکھے ہاں ہاں پڑھا کرو اپنوں کی کہانیاں بھول گئے ہو یہ ننگی فلمیں دیکھ کر اور یہ فوہش گانے سن کر اور پیسہ پیسہ پیسے کی کھنک میں گم ہو کر بھول گئے ہو کس کے امتی ہو کس مالی کے لگے ہوئے پودے ہو کس مالی نے تمہیں سینچ کے وقت پروان چڑھایا تھا پانی نہیں لگایا تھا خون خون سے سینچا تھا خزاں ہی خزاں خزاں ہی خزاں جدھر دیکھو اے اندھیری رات کالی رات پیسہ پیسہ کبھی تو باہر آئی کبھی تو آئے گی چمن میں تخت پر جس دم چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا خار کچھ باقی بتا تھا باغ رو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا یہاں تقوی تھا یہاں ایمان تھا یہاں سچائی تھی یہاں دیانت تھی یہاں صدق تھا یہاں وفا تھی یہاں حیا تھا یہاں عدل تھا کبھی تھا کبھی تھا اب تو زنا کے اڈے بھی مسلمان نے چلائے اور شراب کی بھٹیاں بھی مسلمان نے چلائیں اور جوئے کے بازار بھی مسلمان نے گرم کیے اور سوچ کے نظام بھی مسلمان نے بنائے اور گھونگرو مسلمان کی بیٹی نے باندھا اور پائل مسلمان کی بیٹی کے پاؤں سے چھنکی کی اور تبلا مسلمان کے ہاتھ سے بچا اور ناچنے والے بھی اور ناچنے والیاں بھی دیکھنے والے بھی آج سارے آج سارے وہی ہیں جو امت محمد کہلاتے ہیں جو امت محمد کہلاتے ہیں اے اس نام کو کیا رسوا کر دیا اس نام کو کیا رسوا کر دیا اتنی بڑی رسوائی اس نام کی پیچھے لوگوں نے نہیں کی جتنا آج میرے نبی کا نام رسوا ہوا اور لفظ امت جتنا آج بدنام ہوا یہ امت ہے جو باتوں باتوں پہ گلا کاٹے جو قومیت پہ گلا کاٹے جو صوبائیت پہ گلا کاٹے یہ امت ہے جو فرقہ واریت پہ گلا کاٹے یہ امت ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو کفر اور اسلام کی بنیاد بنا کر وہ فتووں کے بازار گرم کرے اور امت کا گلا ایسا ایسا ہے وہ اتنا تو بکری کا گلا کاٹتے ہوئے ہے بکری کو کٹتے دیکھ کر بھی کسی کو رحم آتا ہے پر امت محمد کے گلے کٹتے دیکھ کر کسی کو رحم نہیں آتا میں یہود کا گلا کیا کروں میں عیسائیوں کا گلا کیا کروں آج کے خنجر مسلمان کا ہاتھ ہے آج کی گردن مسلمان کی ہے خنجر مسلمان کا ہاتھ کے ہاتھ میں گردن مسلمان کی کلاشن کو مسلمان کے ہاتھ میں سینہ کلیجہ مسلمان کا اے وہ امت کہاں چلی گئی امت امت امت وہ کہاں چلی گئی یہ امت ہے طلحہ جنت واجب جنت واجب پھر کفار نے گھیرے میں لیا پھر آپ نے اللہ کے نبی کو بٹھایا پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا اور پھر ان کے رخ پھیرے اور ان کو دور تک بھگایا پھر واپس آئے پھر آپ کو کمر پر بٹھایا پھر دوڑ لگائی وہ ادھر غار ہے بس اود بستی کے پیچھے اب وہاں بستی بن چکی اس کے پیچھے ایک غار ہے اس غار کی طرف آپ دوڑ رہے تھے تین دفعہ گھیرے کو توڑا اور تین دفعہ اللہ کے نبی نے کہا تلہا جنت واجب تلہا جنت واجب تلہا جنت واجب پھر غار تک پیچھے صحابہ پہنچ گئے پر آپ اتنے زخمی تھے کہ غار ذرا اونچائی پر ہے آپ نہیں چڑھ سکے نہیں چڑھ سکے پھر تلہا نیچے بیٹھے اپنے نبی کو کمر پہ بٹھایا پھر یوں سیدھا کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو اوپر کر کے پھر ان کو آہستہ آہستہ غار کے اندر ازغار کے اندر دھکیلا جہاں جا کر آپ محفوظ ہوئے اور چند جن جان نثار بھی وہاں پہنچے ہیں یہ اگر جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو اہ تو, تو آل رسول اور اہل بیت رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ جاتے نیزوں پہ چڑھ جاتے اور ابن زیاد اور وہ وہ فتح کے جھنڈے لہراتا اور ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا اور یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے یہ جزید کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے یہ ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے اور ابن زیاد یوں لاٹھی ماری چھڑی ماری ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے بدبخت یہ لاٹھی یہاں سے ہٹا یہ چھڑی ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے ہاں ہاں پھر وہی سر یزید کے سامنے بھی آیا ہے یزید کے سامنے بھی آیا ہے اور وہ بدبخت بھی چھڑیاں مار رہا ہے اور چھڑیاں مار رہا ہے پھر ایک صحابی اٹھے گارے ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے ایسی ہستیوں کا سر نیزے پہ ہو اور یزید تخت پہ ہو اور ابن زیاد تخت پہ ہو اور عمر ابن سعد فتح کے جھنڈے لہرائے اور آل رسول کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ دی چڑھا دیے جائیں دو سال کے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہو غور تو کرو دو سال کا بچہ تو دشمن کافر کا بھی پیارا لگتا ہے یہ تو اہل بیت یہ تو آل رسول یہ تو جگر گوشہ رسول تھے جن کے معصوم سر نیزوں پہ چڑھے ہیں نہ زمین پھٹی نہ آسمان لرزا نہ پہاڑ نہ پہاڑوں میں زلزلے آئے کیوں کیوں کیوں کہ یہ جہان جزا سزا کا نہیں جزا سزا کا نہیں ہے جزا سزا کا نہیں ہے یہ عمل کا جہان ہے عمل کا جہان ہے عمل کا جہان ہے ظالم ظلم کرے گا مظلوم آہیں بھرے گا زانی زنا کرے گا پاک دامن نظریں جھکائے گا گھور بات کے ناچنے والی ناچے گی اور نیک بخت کا کوئی بال نہ دیکھے گا تاجر کا صحیح ترازو ایسے تولے گا کہ گھر میں فاقہ بھی ہوگا تو ترازو ڈنڈی نہ مارے گا اور ڈنڈی مارنا والا اور رشوت لینے والا اور سٹا کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا وہ گھر بھرتا جائے گا یہ سب ہوئے گا ہاں حرام کھانے والے کی روٹی کڑوی نہ ہوگی حلال کھانے والے کی روٹی میٹھی نہ ہوگی حرام کھانے والے کا پینے والے کا پانی کڑوا نہ ہوگا حلال پینے والے کا پانی میٹھا نہ ہوگا پر اوپر اوپر اوپر ایک ہے ایک ہے ایک ہے وہ کون ہے کل ہو احد وہ احد ہے وہ کون ہے اللہ حسمت وہ سمد ہے وہ کون ہے وہ لم یلد ہے پھر سبحان اللہ عما یشرکون وہ کون ہے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وزندہ وقائم ودائم وحي وقيوم وقائم وقيوم